یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ترپن